حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو خزف کی کنکریوں جیسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھہتر